ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول ایسے وقت میں گھر سے نکلے کہ جب آپ نہیں نکلتے تھے اور نہ اس وقت آپ سے کوئی ملاقات کرتا تھا پھر آپ کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے پوچھا ابو بکر تم یہاں کیسے آئے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس لیے نکلا تاکہ آپ سے ملاقات کروں اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھوں اور آپ پر سلام پیش کروں کچھ وقفے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے پوچھا عمر تم یہاں کیسے آئے اس پر انہوں نے بھوک کی شکایت کی آپ نے فرمایا مجھے بھی کچھ بھوک لگی ہے پھر سب مل کر ابو الحیثم بن تہیان انصاری کے گھر پہنچے ان کے پاس بہت زیادہ کھجور کے درخت اور بکریاں تھیں مگر ان کا کوئی خادم نہیں تھا ان لوگوں نے ابو الحیثم کو گھر پر نہیں پایا تو ان کی بیوی سے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی دوران ابو الحیشم ایک بھری ہوئی مشق لیے آ پہنچے انہوں نے مشق کو رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں پھر سب کو وہ اپنے باغ میں لے گئے اور ان کے لیے ایک بستر بچھایا پھر کھجور کے درخت کے پاس گئے اور وہاں سے کھجوروں کا گچھا لے کر آئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا آپ نے فرمایا ہمارے لیے اس میں سے تازہ کھجوروں کو چن کر کیوں نہیں لائے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے چاہا کہ آپ خود ان میں سے چن لیں یا یہ کہا کہ آپ حضرات پکی کھجوروں کو کچی کھجوروں میں سے خود پسند کر لیں بہرحال سب نے کھجور کھائی اور ان کے اس لائے ہوئے پانی کو پیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور وہ نعمتیں یہ ہیں باغ کا ٹھنڈا سایہ پکی ہوئی عمدہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پھر ابو الحسم اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق انہوں نے بکری کا ایک مادہ بچہ یا نر بچہ ذبح کیا اور اسے پکا کر ان حضرات کے سامنے پیش کیا ان سبوں نے اسے کھایا اور پھر آپ نے ابو الحسم سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس کوئی قیدی آئے تو تم ہم سے ملنا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قیدی لائے گئے جن کے ساتھ تیسرا نہیں تھا ابو الحسم بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ خود ہمارے لیے پسند کر دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے لہذا تم اس کو لے لو ایک غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیونکہ ہم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پھر ابو الحسم اپنی بیوی کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اسے باخبر کیا ان کی بیوی نے کہا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پورا نہ کر سکو گے مگر یہ کہ اس غلام کو آزاد کر دو اس لیے ابو الحسم نے فوراً اسے آزاد کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا خلیفہ کو نہیں بھیجا ہے مگر اس کے ساتھ دو رازدار ساتھی ہوتے ہیں ایک اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے جبکہ دوسرا ساتھی اسے خراب کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا پس جسے برے ساتھی سے بچا لیا گیا گویا وہ بڑی آفت سے نجات پا گیا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو انہتر یہ حدیث صحیح ہے